لما بعد الموت والعاجز من نتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ ہم کہاں سے آئے کیوں آئے اور کہاں جانا ہے اگر یہ مسئلہ عقل سے حل ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی شخص آخرت کا منکر نہ ہوتا غفلت بالکل طاری نہیں ہوتی اس کے سامنے یہ ہوتا کہ تو عارضی گھر ہے چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں چلے جائیں گے آگے اس لیے اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتی غفلت نہیں ہوتی اس کا معلوم ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے اصل منزل تو آگے ہے ایک نیا عالم آنے والا ہے لیکن چونکہ یہ چیز عقل سے حل ہو نہیں سکے گی اس لیے دنیا کا اکثر طبقہ اس سے غافل ہی رہا پھر کس نے حل کیا اس کو کہ ہم ہاں، آئے کہاں سے کیوں آئے جانا کہاں ہے یہ مسئلہ وہی الہی سے حل ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انسانوں دنیا کے انسانوں میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا اور آپ کہاں تھے جانا کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہو میری بندگی اور عبادت کے لیے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد نیا عالم شروع ہو جائے گا وہ عالم کبھی ختم نہیں ہوگا عملاً یہ دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے نیچے چٹائی تھی ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے خاطر اٹھ بیٹھے یعنی لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے گرمی کا زمانہ تھا اس لیے اپنی چادر مبارک ادھر کو رکھی تھی تو وہ صحابی فرماتے ہیں بینہ و بینہ شیون اس حسیر چٹائی کے درمیان اور اللہ کے نبی وسلم کے جسم مبارک کے درمیان اور کوئی چیز نہیں تھی اس لیے اس چٹائی کے نشانات پڑے تھے آپ کے بدنی مبارک کے اوپر یہ منظر دیکھ کر بڑا دکھ انہیں ہوا اس طرح کے واقعات کئی ایک ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا واقعہ ہے اور بھی صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک نرم بسترا بنا لیں گے تاکہ آرام رہے بسترہ بنانا کوئی منع بھی نہیں ہے ضرورت ہے بنا بھی سکتے ہیں اجازت بھی دے دی لیکن آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا مالی ولی دنیا وما انا ود دنیا اللہ کا راکب استضل تحت شجرتی ثم راحوت رکھا آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے دنیا کے ایسے آرام سے کیا غرض ہے میں ایک مسافر ہوں ایک منزل سے آیا یہاں ٹھہرا ہوا ہوں آگے چلا جاؤں گا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے اس تزل تحت شجرہ چلتے چلتے ایک درخت آ گیا سایہ دار درخت وہ شخص اس سایہ دار کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھا تم مراہا اس کے بعد چل دیا آگے وہ ترک ہے درخت کو وہیں چھوڑا مجھے دنیا سے کیا کام ہے ایسا آرام سے آپ نے بہت مشقت اٹھائی کھندک کے موقع پر جب آپ کھندک کھود رہے تھے صحابہ کرام ساتھ تھے بار بار آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہ اللّہ عائشہ اللہ عائش الآخرہ اے اللہ اصل آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اللہ اللہ عائشہ اللہ الآخرہ فخ فر النصار والمہاجرہ یا اللہ یہ میرے جو ساتھی ہیں قربانی دے رہے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما مہاجرین کے اور انصار کی <clears throat> تو عملاً آپ نے دکھایا اگر آپ چاہتے تو سونے کا مکان بناتے اگر آپ چاہتے تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ٹھاٹ بٹ کی زندگی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیوں امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی امتی اس دنیا کے گھر کو آخری گھر نہ سمجھے اصلی گھر نہ سمجھے یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے یہاں کتنی تنگی ہے گرمی ہے سردی ہے کیچڑ ہے اور حالات ہیں بیماریاں ہیں اتنی تنگی ہے کہ بھائی کوچے تنگ ہیں اگر اندر گاڑی نہیں جا سکتی <clears throat> بھائی ہمسایہ جو ہے وہ بالکل قریب میں اس نے دیوار بنائی یہ ٹینشن تو اصل آرام اور راحت کی جگہ اور وسیع جگہ وہ ہے جنت اصل زندگی تو وہ ہے یہ تو عارضی زندگی ہے عارضی زندگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کا دار مرد اور اسی زندگی پر ہے خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر آج ہم قبرستان میں جائیں گے اپنے آبا و اجداد سے بات کر لیں تو انہیں ہم کہہ دیں گے ابا جان آپ نے دنیا کو کیسا پایا وہ کہتے بیٹے ایک خواب تھا جو دیکھا ختم ہو گیا دادا جان آپ تو دنیا میں بہت سال رہے ایک سو سال کے قریب اور دو تین سو سال ہو گئے اب آپ کو قبر میں تو کیا پایا دنیا کو کہیں گے بیٹا یہ خواب تھا چلا گیا جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا میں تھی درے میں خانہ تھا ایک افسانے سے زیادہ اور ایک خواب سے زیادہ اس کی حیثیت ہے ہی نہیں ہمارے آبا اجدا چلے نہیں ایسا لگتا جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے یہی حال ہمارا ہے آج ہم ہیں کوئی بڑا آفیسر ہے کوئی بڑا ٹھیکیدار ہے کوئی بہت بڑا جو ہے بزنس مین ہے ہیں اپنی جگہ لیکن مرنے کے بعد یہ سارا تو یہی رہ جائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لب جب جب لاد چلائے جائے گا بن جا رہا اس لیے ہم آئے اس دنیا میں چند دنوں کے لیے اصل زندگی آگے آنے والی زندگی ہے یہی فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہی سارے نبیوں نے فرمایا اور یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا اب مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جائے گی وہ زندگی جو شروع ہو جائے گی تو وہاں کیا ہوگا کہتے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا وہ سب آپ کے سامنے ہوگا اعمال کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے مرنے کے بعد اعمال سامنے حاضر کر دیے جائیں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتعارف ملم یا کباد امتک حضرت ایک سوال ہے یہ فرما دیجئے میشر کے میدان میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیا شکل ہے اس کی بذر وہی پہچانیں گے یا اپنے نور باطن سے معلوم کریں گے یہ میرا امتی ہے وہاں تو کروڑوں اور اربوں خربوں لوگ ہوں گے سب ایک جگہ جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری آدمی آنے والا وہ سب مرد زن سب ہوں گے آپ کیسے پہچانیں گے یہ سوال کیا صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایک مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کو اور میری امتیوں کو بات سمجھ میں آ جائے اس لیے آپ مشکل الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے اور مثالوں کے ذریعے سے آپ مضمون کو سمجھاتے تھے اور مثالوں کے ذریعے مضامین کا سمجھانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے آپ قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنی مثالیں ہیں وہاں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ و نظریب الناس اللہ تفکرون یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بات کو بہت ساری مثالیں ہیں مجھے وہ عرض نہیں کرنی ہاں، تو اس سوال کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے دیا فرمایا ارائیتا لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهر خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيل ياتون غر محجلين آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کسی شخص کے اپنے گھوڑے پنچ کلیان ہوں پنچ کلیان گھوڑوں کی ایک قسم ہوتی تھی عرب میں پنچ کلیان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ سفید ہو اور چاروں ٹانگیں سفید ہوں باقی بدن دوسرے رنگ کا ہو کالے رنگ کا ہو چہرہ اور چار ٹانگیں اس کو پنچ کلیان کہتے ہیں عربی میں غرم محجلہ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کسی کے گھوڑے اپنے سارے کے سارے پنچ کلیان ہوں اور وہ کسی میدان میں مثلا گھاس کھا رہے ہوں چر رہے ہوں وہاں بہت سارے گھوڑے ہوں لیکن وہ سارے گھوڑے بین خائلن دہمن بہمن بالکل کالے رنگ کے ہوں جن کا ایک بال بھی سفید نہ ہو تو اس کے گھوڑے ان گھوڑوں میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں فرمایا کہ بتاؤ کیا خیال ہے کیا وہ اپنے گوڑوں کو پہچانے گا اعلی یارف و کیا وہ اپنے گوڑوں کو نہیں پہچانے گا قالو بلا یا رسول اللہ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ہے اللہ کہ نبی سن کیسے نہیں پہچانے گا وہ تو دور سے نظر آئیں گے کہ یہ تو میرے گھوڑے ہیں وہ والا گھوڑا میرا ہے وہ والا گھوڑا میرا اس لیے پنچ کلیان ہے باقی سارے گھوڑے جو ہے وہ کالے رنگ کے ہیں فرمایا جس طرح سے وہ آدمی ان گھوڑوں کو پہچانے گا اور وہ گھوڑے دور سے نظر آئیں گے اس طرح میرے امتی معاشر کے میدان میں دور سے نظر آئیں گے حرض کیا کیسے فرمایا یہ بھی پنچ کلیان ہوں گے پانچ آدھا ان کے روشن ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند ایک تو ان کا چہرہ روشن ہوگا اور دونوں ہاتھ ان کے روشن ہوں گے اور دونوں پاؤ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ ان کو کس کے بدلے میں اجر دے گا فرمایا بن اثر الوضو یہ جو دنیا میں وضو بنا رہے تھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کیونکہ وضو کے اندر یہ پانچ اعضا دلے جاتے ہیں دونوں بازو اور دونوں پیر اور چہرہ سر پر تو مسر کیا جاتا ہے فرض تو چار ہی ہیں لیکن اعضا تو چار دھلے جاتے ہیں بنا سر الوضو اب اندازہ لگائیے جب وضو کا یہ اثر ہوگا تو نماز کا کیسا اثر ہوگا حالانکہ نماز کو تو فقہ کہتے یہ تو حاصل عبادت ہے اور وضو جو ہے وہ ضمنی عبادت ہے حاصل نغیر ہی اس کو کہتے ہیں وہ کہا کہ اسلام ہے گرجے کی جو اعمال آدمی کرتا ہے اس کے اثرات اس کے بدن پر اس کے روح پر ظاہر ہو جائیں گے تو اس طرح تمام اعمال کا ایسا ہی حال ہوگا لیکن دنیا میں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے جیسے بے نمازی ویسے نمازی بھی جیسے حلال کھانے والا ویسے آرام کھانے والا بھی جیسے صالح اور متقی پرہیزگار ویسے جو ہے وہ فاسق و فاجر بھی لیکن میشر کے میدان میں سب یہ الگ الگ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے گا اعمال کے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں دل کے اوپر روح کے اوپر لیکن محسوس نہیں ہوتا سوال کیوں نہیں ہوتا یہ عالم ہی ایسا ہے بہت ساری چیزیں ان کا احساس نہیں ہوتا ناخن بڑھ جاتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہاں پندرہ دن بیس دن کے بعد لگتا ہے کہ وہ میرے ناخن تو بہت بڑے ہوئے ہیں ذرا نیل کٹر لاؤ میں اس کو ذرا کاٹ دوں داڑھی بڑھ جاتی ہے روزانہ نہیں بڑھتی ہے روزانہ لیکن چند دن کے بعد لگتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ داڑھی بڑھ گئی ہے چھوٹا بچہ ہمارے سامنے بڑا ہو جاتا ہے لیکن روزانہ آپ دیکھنا شروع کریں گے جیسے کل تھا ویسے آج بھی ہے لیکن وہ بڑھا ہوا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا اب جب جب سترہ اٹھارہ سال ہو جائیں گے تو باپ سے بھی چند اینچ وہ لمبا ہو جاتا ہے اب پتہ چلتا ہے حالانکہ وہ ہر آن ہر سیکنڈ بڑا ہوتا رہتا تھا لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا ہمیں معلوم نہیں ہوتا بڑھاپا بھی ایک ساتھ نہیں آتا آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا داڑھی کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں دوسرا کہتا ہے آپ کے داڑھی کے بال تو سفید ہو گئے اچھا اوہ او مجھے معلوم بھی نہیں تو دنیا میں یہ چیزیں ہیں ہوتی ہیں ہمارے بدن کے اوپر اس کا لیکن جلدی محسوس نہیں ہوتا ایک وقت آتا ہے محسوس ہو جاتا ہے ایسے اللہ کے قریب کتنا ہے ایک بندہ کتنا دور ہے روزانہ یہ پتہ نہیں چلے گا نماز سے پہلے کتنا قرب تھا نماز کے بعد کتنا قرب اس کو حاصل ہوا یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایک ایک قدم پر تمہیں کیا ملنے والا تھا اس لیے بندہ اللہ کے کتنے قریب ہے بندہ اللہ سے کتنا دور ہے یہ ایک وقت آئے گا اس وقت پتہ چل جائے گا اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے ہمارا بیٹا ہم سے زیادہ اونچا ہو گیا ہے کم قد کا لمبا ہو چکا ہے لیکن روزانہ تو پتہ نہیں چلے گا اس طرح سے ایک وقت آئے گا اس میں تو پتہ چلے گا آپ نے کتنے اعمال کیے ہیں آخرت کے لیے کتنی تیاری آپ نے کی ہے اور دنیا کے لیے آپ نے کتنا کیا ہے عجیب معاملہ ہے چونکہ دنیا سامنے ہے دنیا کا نفع اور نقصان ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس لیے آدمی دنیا کے نفع کو سمجھتا ہے دنیا کے نقصان کو بھی سمجھتا ہے لیکن آخرت کے نفع اور نقصان کو آدمی جلدی نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن ایمان والے کو اس پر یقین ہونا چاہیے فلاں کام کروں گا آخرت میں مجھے نفع ملے گا فلاں کام کروں گا آخرت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا ایمان تو اسی چیز کا نام ہے تصدیق معاجا ابھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے جن چیزوں کو لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے تو اصل تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے آئے ہیں سوال یہ کام الگ الگ کیوں ہیں یہ تو انتظامی امور ہیں یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں سردی کا موسم آیا تو لباس بدل گیا گرمی کا موسم آیا تو ذرا ہلکا پھلکا لباس پہن لیا اور سردی آ گئی تو بھائی ہمام بھی جلاؤ اور وہ بھی کرو اور یہ بھی کر لو یہ سب ضرورتیں ہیں اور ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں مقصد بدلتا نہیں ہے اس لیے ایک ایمان والے کو ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو ذہن میں رہے یہ تو ایک ضرورت ہے ضرورت کو پورا کر رہا ہے اگر وہ ملازم ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے ضرورت کو پورا کر رہا ہوں اگر وہ کاشتکار ہے تو سمجھے تو ایک ضرورت ہے ضرورت کو پورا کر رہا ہوں باقی مقصد یہ نہیں ہے اور ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے نبی سم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اس کے بعد جب مرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آدمی جو ہے وہ کتنا دور ہے کتنا نزدیک ہے اور کامیاب ہے یا ناکام ہے دنیا میں بھی بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں شام کو پتہ چلتا ہے نفع نقصان ایک آدمی سبزی کا کام کرتا ہے ریڑے کے اوپر اس نے کچھ سبزیاں لگا رکھی ہیں ایک ہزار روپے کی سبزی خرید لی دن بھر بیچتا رہا شام کو ساری سبزیاں ختم ہو گئی اب اس نے شام کو جو اپنا کیش تھا اس کو گن لیا کتنا آیا تو گیارہ سو روپے آئے تھے سو روپے کا نفع ہوا دوسرے دن وہی شخص تھا سبزی کچھ خراب ہو گئی ایک ہزار روپے کی سبزی لایا تھا شام کو جب اس نے پیسے گنے تو کچھ سبزی پھینکنی پڑی تو دیکھا نو سو روپے آ گئے تو ایک سو روپے گھاٹا ہو گیا نقصان ایک دن تو ایک سو روپے کا نفع ہوا دوسرے دن ایک سو روپے کا نقصان ہوا نفع نقصان چند گھنٹوں کے بعد پتہ چلا ایک آدمی لمبا کاروبار کر رہا ہے سیب کا کاروبار کر رہا ہے فروٹ کا کاروبار کر رہا ہے سیب کی کئی ہزار پیٹیاں اس نے خریدی ہیں اس کو اگر کوئی کہے گا شام کے وقت چچا جان مجھے اپنا اپنا نفع اور نقصان بتا دو وہ کہے کہ بیٹے ابھی تو کچھ مال کولڈ اسٹور میں ہے کچھ مال تو ابھی گھر میں ہے کچھ کچھ کی تو ابھی پیکنگ بھی باقی ہے اخروٹ والا کہے گا کچھ اخروٹ تو ابھی سکھانے کے لیے رکھے ہیں کچھ تو ابھی درختوں پر ہی ہے کچھ کی تو ابھی گریاں نکالنی ہیں جنوری کے مہینے میں تو یہ لوگ کب بتائیں گے اپنا نفع نقصان جب سیزن ختم ہو جائے گا ہاں تو سیب والا بھی بتائے گا اپنی نفع و نقصان اگر سیب والے نے کمایا ہوگا نفع کمایا ہوگا تو کیا سو روپے ہزاروں روپے لاکھوں روپے اور اگر اللہ بچائے نقصان ہوا ہوگا تو لاکھوں کا نقصان ہوا ہوگا بعض فیکٹری والے ہوتے ہیں وہ چھ مہینے کے بعد بھی اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے وہ کب بتاتے ہیں دس سال کے بعد دس سال تک فیکٹری لگائی اس کا ایڈورٹائز کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا اس میں جو پروڈکٹ نکلا اس کو بازار میں پہنچا دیا اور ملازمین بھی لگے ہوئے ہیں اور مشینریاں بھی لگی ہوئی ہیں سارا سرمایہ اس میں لگا دیا اب دس سال کے بعد جب دیکھا نفع آیا ہے تو کیا ایک سو روپے نفع آئے گا دس سال کے بعد خوش ہو جائے گا تو وہ ایک سو روپے کمایا ہے میں نے کروڑوں میں کمائے گا ہمارے فیکٹری والا ایک دوست ہے ایک جگہ وہ فیکٹری دو تین شرکا کی تھی پارٹنر یعنی تھے اس کے اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ہم پارٹنرشپ ختم کر لیتے ہیں تم جو ہے ہمارا حصہ بھی خرید لو لے لو چلو ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں تو اس نے مجھ سے بتایا کہ میرا کچھ لین دین بھی ہے بینک کا اب تو بینک کا ہی ہوتا ہے زیادہ میں نے کہا کتنا ہے اس نے کہا دو سو کروڑ روپے کیا دو کروڑ نہیں دو سو کروڑ روپے تو اندازہ لگائیے فیکٹری والا جب کمائے گا تو ایک ہزار کمائے گا جب کمائے گا تو کروڑوں میں کمائے گا اور اللہ بچائے اب جگہ نقصان ہوگا تو کروڑوں کا نقصان ہوگا اپنی جائیداد بھی بیچنی پڑے گی یہ دنیا کے نفع اور نقصان ہے ایک سودا ہے زندگی کا کس کا اس کو ذرا گہرائی سے سن لے ایک سودا ہے زندگی کا ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی سو سال کی زندگی سوال اس پوری زندگی جس میں بچپن بھی ہے جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے اس کا نفع اور نقصان یہ کب پتہ چلے گا فرمان یہ پتہ چلے گا مرنے کے وقت کیا یہ پتہ چلے گا مرنے کے وقت کہ زندگی کا سودا اس نے نفع کمایا یا گھاٹا بزرگوں اگر کمایا ہوگا تو کیا لاکھ اور دو لاکھ اور کروڑ اگر کمایا ہوگا تو جنت اگر کمایا ہوگا تو جنت جنت ملے گی اس دنیا سے دس گنا زیادہ بڑی جنت سونے اور چاندی کے مکانات اور محلات دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں یہ سب قرآن پاک میں اور حدیث میں ہیں اتنا کمایا اس نے ہاں اتنا کمایا دنیا کی کمائی تو الگ رہی یہ تو آخر کی کمائی ہے اور اگر نقصان ہوا ہوگا گھاٹا آیا ہوگا اللہ بچائے کیا ہاتھ سے نکل گیا اللہ کی جنت مہمان کھانا پھر ہوا کیا جیل خانے میں جانا پڑے گا ایسا جیل خانہ جس کا تصور بھی نہیں استغفر اللہ جان کے پٹائی کرنے اور مارنے والے وہ جانتے بھی نہیں رحم کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو فرشتے عذاب دینے والے ہوں گے وہ بہرے ہوں گے کتنا چیخے چلائے کوئی انصاف نہیں لا یاسن اللہ معامہ کوئی نافرمانی بھی نہیں کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا وہ پورا کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا آدمی کو میری زندگی کا سودا یہ میں نے جیتا ہے یا ہارا ہے اسی لیے قیامت کے دن کے کئی نام قرآن پاک میں کہیں تو فرمایا بدلے کا دن یوم الدین کہیں فرمایا حساب کا دن یوم الحساب ایک جگہ فرمایا یوم التغابن ہار اور جیت کا دن کس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہار اور جیت کا دن وہ عجیب دن ہوگا ہار اور جیت اور سب لوگ جمع ہوں گے معاشر کے میدان میں اور ننگے ہوں گے یہ حدیث پاک میں یو شر الناس یوم القیامت حفاتن وراتن غرلن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ آئیں گے ننگے پیر ننگے بدن اور مرد حضرات غیر مختون فتنہ بھی نہیں ہوگا اپنی اصل شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جمیعاً یندر بعض ملا بعض اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرم نہیں آئے گی وہاں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی اور سب ننگے آپ نے فرمایا ہمیرا وہ عالم ایسا ہوگا یعنی گھبراہٹ کا اور مصیبت کا ایسا عالم ہوگا کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ننگا کس کو کہتے ہیں اور مرد کیا چیز ہوتی ہے ہوتا ہے اور عورت کیا چیز ہوتی ہے ایسا عجیب غریب عالم ہوگا اور فرشتے بھیانک صورت میں ان کو بھکا رہے ہوں گے دوزک کی آگ سامنے ہوگی شہوتوں کی دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی شہوت کیا چیز ہے کون ہے مرد کیا ہے کچھ نہیں طوفان ہوگا اور قرآن پاک میں ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے کتنے دو فرشتے ہر شخص کے ساتھ ہوں گے شہید ایک کو قرآن پاک نے فرمایا سائق سائق کس سے کہہ دیں دیکھیے جو ڈنڈا لے کر دوسروں کو ہکائے ہکاتا ان کو بھگاتا ہے فرشتے آئیں گے کوڑے ہاتھ میں ہوں گے ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے لوگوں کے اور جو گناہ گار ہوں گے اور نافرمان ہوں گے وہ فرشتے ان کو دوڑائیں گے فرشتہ تو خود تیز چلے گا وہ تیز چل نہیں پائیں گے تھکے ماندے بھوکے اور پٹائی کرتے ہوں گے ان کے لاتے مار مار کے تھپڑ مار مار کے ان کو چلائیں گے چلا گے یہ تو سائق ہے دوسرا نام آمار لے کر ہوگا فائل اس کے بغل میں ہوگی یہ قرآن بات میں وجا کل نفس محاسائق و شہید ایک شہید ہوگا اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا سائی پٹائی کرے گا اور لے جائے گا آگے اور شہید کے ساتھ میں کھاتا ہوگا جیسے پولیس والے کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں تو ایک آدمی جو پولیس والا ہتھ کڑی لگاتا ہے اس کو اور تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے اور دوسرا جو اس کی فائل لے کر آتا ہے ہاں، تو اس فائل میں کیا ہوگا اس فائل میں یہی ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا ہے یہ سارا ریکارڈ ہے ہاں تو فیصلے ہوں گے عجیب و غریب فیصلے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالح بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آخرت کو یاد رکھا اور بلایا نہیں ان کو عزت و اکرام کے ساتھ فرشتے کہیں گے حضرت تشریف لے جائیے اور ان کو لباس پہنایا جائے گا جنت کا کس کا اب وہ ننگے نہیں رہیں گے ہاں، دوست کی تو ننگے رہیں گے ان کو کون لباس پہنائے گا ذلت کا لباس پٹائی ہوگی ان کی اس لیے فرمایا ہار جیت کا دن اس وقت آدمی کہے گا ہائے افسوس بار بار اللہ سے درخواست کرے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون اے رب ہم کو واپس بھیج دیا دنیا میں اب ہم کو یقین آ گیا کہ دنیا ختم ہونے والی تھی دنیا عارضی تھی اصل جو گھر ہے تو یہ ہے اصل زندگی تو یہ ہے وہ دنیا تو ختم ہو چکی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں دوبارہ کیوں زندگی مانگتے ہو <clears throat> کیا میں نے تم کو پہلی مرتبہ زندگی نہیں دی دی جی، تھی تو پھر آپ نے وہ زندگی قدر کیوں نہیں کی اولم نعمر کو میں فی من تذکر اتنی میں نے تم کو زندگی دی کہ اگر آپ غور کرتے اور سوچتے سوچنے کا آپ کو بہت موقع تھا راستے کھلے ہوئے تھے جتنے اعمال کرنے چاہتے کرتے تھے اور کوئی بے خبری کا عالم بھی نہیں تھا کہ اچانک پٹائی ہوگی اچانک آ جاؤ حساب دے دو وہ جا تمہارے پاس تو محمد سسم تو تشریف آئے تھے ان کا پیغام تو تم نے بہت مرتبہ سنا تھا کہ آخرت ہے جنت ہے جہنم ہے پولیسرات ہے میدانی معاشر ہے دنیا ختم ہونے والی ہے یہ سب تو آپ کو معلوم تھا تو آپ کا کوئی حضور قبول نہیں کیا جائے گا سوال یہ کہ کس عمر کے بارے میں یہ کہا جائے گا کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی مفسرین کرام نے مختلف عمریں لکھی ہیں ایک قول ہے اٹھارہ سال کتنا اٹھارہ سال اور بیس سال کا جوان <clears throat> بیس سال ہی کی عمر میں مر گیا تھا اس سے کہا جائے گا لاؤ کیا لے کر آئے ہو وہ کہے گا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے میں جاؤں گا کہ بہت زندگی دے دی آپ کو بیس سال کی زندگی دے دی اور کیا دے دیں گے بیس سال میں دیکھو آپ نے کیا کیا نہیں سیکھا <clears throat> آپ نے دنیا کے علوم سیکھے آپ گریجویٹ بن گئے آپ نے ہسٹری اور جغرافی اور میتھ اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور کیا کیا ایم بی اے اور بی بی اے اور بی ٹیک اور ایم ٹیک یہ سارا نے کیا اور تمہیں اللہ کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں تھی سیکھنے کی فرصت نہیں تھی کچھ بھی تیاری نہیں کی یہاں کے لیے اس لیے میں ایک مرتبہ تمہیں زندگی دے چکا ہوں دوبارہ نہیں رب افسرنا افسر فرجینا نام الصالم نہ ممکن ہو یہ معاملہ آنے والا ہے ہمارے ساتھ بھی آ جائے گا یہ اس لیے مسلمان کوئی بھی کام کرے چاہے افسر ہو چاہے ماتت ہو چاہے مزدور ہو لیکن اصل مقصد اس کے ذہن سے محو نہ ہو جائے سامنے رہے اور ہر ہر دن کو گنے ہر ہر سانس کو گنے زندگی ختم ہو رہی ہے ایک سال ختم ہو گیا دو سال ختم ہو گئے تین سال ختم ہو گئے معلوم نہیں اچانک موت آئے گی پھر تیاری کا کہاں موقع ملے گا دنیا کے امتحانوں کے لیے تو پہلے سے ایک ڈیٹ شیٹ کیا تیار کیا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جنوری کے پہلے ہفتے میں تمہارا ایگزام ہوگا تو آج بھی اسی اعتبار سے تیاری کر لیتا ہے لیکن ملک الموت جب آ جائے گا پہلے سے کوئی وہ جو ہے کیلنڈر آپ نہیں دیا جاتا ہے کسی کو اچانک موت آئے گی کس نے آج تک ارادہ کیا تھا آج میں مروں وہ تو اچانک مر گیا حادثہ ہو گیا اور مر گیا گھر سے وہ نکلا تھا کمانے کے لیے واپس تو اس کی لاش گھر پہنچی ایسا معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسے پھر موقع نہیں ملے گا زندگی بہت قیمتی ہے اس لیے آدمی نمازوں کی قدر کرے اور جو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے کھیل کود لہو لعب یہ زیبا نہیں ہے ایمان والے کے لیے جس کے سامنے اتنے منازل منزلیں آنے والی ہوں ہمارا ایک ساتھی ہے بمبئی کا ایک مرتبہ اس کی تصویر گر گئی بدر میں جہاں جنگ بدر ہوا تھا بہت افسوس ہو گیا تو ساتھی نے پوچھا اتنے افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی موبائل تھوڑا ہی ہے تصویر گر گئی ایک دوسری لے لو تو اس نے کہا بابا اس تصویر کی ایک خصوصیت ہے سال ہر سال سے یہ میرے پاس یہ تصویر ہے اس نے کہا اس کی کیا خصوصیت ہے کہا میں نے اس پر بیس لاکھ درود شریف پڑے ہیں کتنے اب اندازہ لگاؤ حالانکہ عمر میں مجھ سے کم ہے وہ یعنی مجھ سے زیادہ عمر کا نہیں ہے یہ وقت کی قدر گاڑی میں بیٹھا ہوا درو شریف پڑ رہا ہے استفار پڑ رہا ہے اللہ اللہ پڑھ کر رہا ہے اس لیے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل کے اطمینان کے لیے فرمایا پر میرے امتیوں ہو دنیا میں مالدار بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے جب بھی آپ دیکھیں تو غریبوں کی طرف دیکھیں اپنے ماتتوں کی طرف دیکھیں شکر زبان پر آئے گا اگر تم نے مالداروں کی طرف دیکھا تو ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے دنیا میں کتنے غریب لوگ ہیں ایک ہمارے استاد صاحب افریقہ گئے افریقہ میں ایک مدرسے میں چلے گئے بچوں کو دیکھنے کے لیے چھوٹے بچے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اچانک ادھر کو دیکھا تو عورتوں کی قطار ہے سب ننگے سر سر پر کچھ بھی نہیں مولانا حیران ہو گئے وہاں کے ذمہ دار سے کہا یہ عورتیں کون ہیں انہوں نے کہا یہ بچوں کی مائیں کہا یہ ننگے سر کیوں ایک ادارہ ہے دینی ادارہ ہاں تو وہاں تو ہر ایک آدمی لحاظ رکھتا ہی ہے برقع لاتا ہے کچھ ان کے برقع بھی نہیں سر پر کوئی اوڑمی بھی نہیں کوئی سکارف بھی نہیں ہم نے کہا مولانا یہ اتنے غریب ہیں ان کو سر کے اوپر سکارف رکھنے کا کپڑا بھی نہیں ہے یہ تو چندہ کر کر کے ہم نے ان کو ایک کمیز اور لمبا لمبی کمیز جبا یہ ان کو دلوایا ہے ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں یہ ان کے بچے ہیں ہم ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں ان کو یہاں کلمہ طیب یاد کراتے ہیں کچھ نماز یاد کراتے ہیں تو یہ مائیں بیچاری کھانے کے لالچ میں دوپہر کو یہاں آتی ہیں یہاں آپ کھا لیں گے دوپہر کو اور کل یہ چوبیس گھنٹے کے بعد پھر آئے گی کھانے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں غریبوں کو دیکھو پھر اپنی حالت دیکھو اپنی حالت بہت اچھی نظر آئے گی شکر زبان پر آئے گا لالچ دل سے نکل جائے گی اور اگر مالداروں کی طرف دیکھا تو ہمیشہ ناشکری میں رہے گا میری پروموشن نہیں ہو رہی ہے میرے تنخواہ کم ہے میرا کاروبار چھوٹا ہے تو آدمی ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا <clears throat> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں امت کے اوپر میں مختصر ان کی طرف اشارہ کروں گا تشریح نہیں فرمایا فلدین آمن و بھی آس ضرور ہوں ایمان والوں کا سب سے اوپر سب سے پہلا حق جو ہے رسول اللہ وسلم کا وہ ہے آپ پر ایمان لانا آپ کو سچا نبی یقین کرنا رحمت اللہ عالمین اور سید المرسلین اور خاتم النبیین ان پر ایمان لانا امنوب بھی وہ دوسرا حق قرآن پاک نے برمر فرمایا کہ وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صدم کا ایک حق تو ہے ان پر ایمان لانا اور اس کے بعد دوسرا حق ہے ان کا احترام کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ حق ہے قرآن پاک نے فرمایا اسی لیے قرآن پاک نے آداب سکھائے امت کو کہ اللہ کے نبی سب کے سامنے زور سے نہ بولنا اگر زور سے بولو گے تمہارے سارے اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے انتہبت اعمال کو مانت اللہ تشرون اور ماں ایمان والو جیسے ایک دوسرے کو تم دور سے آواز لگاتے ہو اس طرح سے رسول اللہ سم کو دور سے نہ پکارا کرو لا تجعلو دعا رسولی بینکم کا دعائی بازکم بازا یہاں فرمایا کہ دور سے ان کو پکارو مت دیواروں کے باہر سے ان الذین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرم لا یاقلون جو لوگ آپ کو دور سے پکارتے ہیں اکثر لوگ جو ہے اس میں بیوقوف اور احمق انم صبر و حتا خیر الحم اگر وہ لوگ انتظار کرتے جب آپ خود تشریف لے آتے باہر یہ ان کے لیے بہتر ہوتا تو احترام اور اکرام اور تعظیم یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو قرآن پاک میں سکھلایا اس لیے ایک حق تو ان کا ہے تعظیم و احترام ایک حق ہے ان کا ون سروح کہ اللہ کے نبی سو کی مدد کرے کیا کرے آپ مسجد بنا رہے تھے تو صحابہ مدد کر رہے تھے آپ چھپرا بنا رہے تھے تو صحابہ مدد کر رہے تھے آپ کھندک کھول رہے تو صحابہ مدد کر رہے تھے آپ جہاز میں چلے جاتے تھے تو صحابہ مدد کر رہے تھے آپ اصول زکات کے لیے حکم دیتے تھے تو صحابہ جمع کر کے لاتے تھے وہ آج وانا سرو ہو مدد تو یہ ان کا حق ہے اگر ایمان بھی ہے تعظیم و اکرام بھی ہے لیکن اگر مدد میں کمی ہے ہاں جی، تو یہ ناکافی ہے مدد بھی ہے تین صحابہ اتفاقاً غزب تبوک میں پیچھے رہ گئے بس مقدر کی بات تھی تین صحابہ راستے میں آپ نے تلاش فرمایا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے مرارہ ابن نبی روی کہاں ہے ہلال ابن امیہ کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیوں نہیں آئے جب آپ واپس تشریف لائے تبوک سے تو <clears throat> منافقین بھی آ گئے عذر بہانہ بتا دیا کسی نے کہا میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی کسی نے کہا بازو ٹوٹا ہوا کسی نے کہا بخار تھا آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی وہ تین صحابہ آئے وہ خود فرما دیں کہ آپ ابن مالک میں نے ارادہ کیا میں بھی کچھ ادھر ادھر کی بات کہہ دوں تاکہ ناراض میں ہو جائے رسول اللہ وسلم فوراً میرے دل نے کہا اگر تم نے کوئی ادھر ادھر کی بات کہی فوراً وہی نازل ہو جائے گی آسمان سے کہ یہ سچ نہیں کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے تو پھر تو تم کیا کیا کرو گے اس نے صاف بات کہہ دی کہ مجھے پورا ارادہ تھا جانے کا میرے پاس سواری بہت تیز رفتار تھی مجھے اتنا دھوکھا لگ گیا میں نے سوچا میری سواری تیز رفتار ہے میں کل اور پرسوں چلا جاؤں گا تھوڑا سا آپ چلیں آگے میں بھی کل آ جاؤں گا کل پھر کام میں لگ گیا تو صبح کو شام شام کو صبح ہو گیا یہاں تک کہ قافلہ دور چلا گیا اور میں آ نہ سکا آپ نے فرمایا کروں ان دو حضرات نے بھی اپنا عذر پیش کیا آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرو ترک کلام فرمایا صحابہ ان تین صحابہ کے ساتھ آج سے بات کرنا بند کر لو یہ سلام کریں تو جواب نہ دیو اور نہ دیو اور ادھر سے بھی سلام نہ کرنا تو وہ لوگ حضور پسند سلام کر رہے تھے آپ جواب ہی نہیں دیتے تھے یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے والد تعالیٰ سے خلف عجیب واقعہ ہے قرآن پاک نے خود فرمایا وضاقت علیہ الارض بما رحبت وضاقت علیہ فضلوں ان کی جانیں ان کے اوپر بوجھ بن گئی زمین باوجودی کے بہت وسیع ہے ان کو لگ گیا کہ بہت تنگ زمین ہے اب کیا کریں گے کہاں جائیں وہ دو صحابی تو روتے روتے ان کا تو حال برا ہو گیا اپنے گھر میں رہے کافی مالک ذرا جوان قسم کے تھے وہ مسجد میں آتے تھے سلام کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا گھر کے گھر والے بھی جواب نہیں دیتے تھے گھر والوں نے بھی تر کے کلام کیا بیٹوں نے بیٹیوں نے بیویوں نے ایسی صورت حال اور ہیں کہ میں آتا تھا اور مسجد میں کوئی میری طرف دیکھتا نہیں تھا میں ایک مرتبہ حضور کے قریب بیٹھا آپ ادھر دیکھ رہے تھے جب میں قریب بیٹھا آپ نے ادھر اپنا چار مبارک کیا برما <coughs> کہ میں روتا تھا اور ایک غم تھا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ کون پڑے گا یہ غم مجھے بہت ستا تھا اور پچاس دن تک ایسے رہے کتنے پچاس دن تک ایسے رہے پچاس دن کے بعد پھر اللہ آیتیں نازل ہوئی اور حکم آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہم نے ان کو اب دیکھیے ایمان بھی تھا تعظیم بھی محبت بھی لیکن نصرت مذہب کمی ہو گئی ہاں، تو ایمان والا کوئی بھی کام کر لے وہ یہ ذہن میں رہے کہ میں اسی دنیا میں رہنا ہے باقی کام بھی کرنے ہیں ملازمت بھی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں رہے مجھے اللہ کے نبی نبیسم کی مدد بھی کرنی ہے تو رسولہ اللہ کی مدد کیسے کریں گے آپ کے دین کی مدد کریں آپ کا دین مٹنے نہ پائے جن چیزوں کو آپ نے حرام کیا ہے امت میں وہ چیزیں پھیل نہ جائیں یا اکثر بیشتر پولیس والے حضرات ہیں کتنا سنہری موقع ہے ان کے لیے کہ وہ بہت کما سکتے ہیں قسم اللہ کی بہت کما سکتے ہیں جہاں دیکھیں گے کہ نافرمانی ہو رہی ہے قانون نے بھی ان چیزوں کو منع کیا ہے جیسے شراب ہے جیسے جوا ہے جیسے چوری ہے جیسے ڈکیتی ہے یہ ساری چیزیں قانون بھی یہ جرم ہیں اور شرن بھی یہ جرم ہے اور اگر کوئی آدمی اس جذبے سے کرے کہ یہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے میں اسی راستے سے اللہ کے نبی کی مدد کروں گا قسم اللہ کی قدم قدم پر اس کو ثواب ملے گا اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی تو کہا جائے گا تمہیں تو بہت موقع ملا تھا لیکن تم نے کوتاہی کی تو اس کی وجہ سے پکڑ دکڑ ہوگی اور آدمی کوتاہی کیوں کرتا ہے <clears throat> وہ ہے یا تو غفلت کی بنیاد پر یا تو لالچ کی بنیاد پر پرانے جو جتنے بھی مذاہب ہیں یہود ہوں نصارہ کوئی بھی ہوں ان کی کتاب بدل گئی شریعت ختم ہو گئی دو چیزوں کی وجہ سے یا تو غفلت کے شکار ہوئے یا تو لالچ کے شکار ہوئے ایمان والا لالچ نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں اپنے پیٹ کو بالکل صاف و شفاف رکھے حرام کا کوئی لکمہ پیٹ میں نہ چلا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے جمعہ کا وقت تھا ان کا نواسا چھوٹا سا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ آیا صفوں میں چلتا رہا گرتا رہا اتنا پیارا اور آپ نے خود موقوف کیا بند کیا اور خود کے سیڑھی سے نیچے اترے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور آ کے رکھ دیا اپنے خود جو یہ سیڑھی ہے ممبت اس کے بغل میں فرمائے ان نبنی حاضر سعید ان نبنی حاضر سعید یہ میرا بیٹا تو سردار ہے یہ شہزادہ تو سردار ہے ہم دو مسلمان کے لشکروں کو جب وہ بالکل لڑنے کے قریب ہوں صلح کرا دے گا صلح کرا دے گا فرمائی وقت بھی آ گیا بالکل دو لشکر آمنے سامنے تھے اب صرف ایک اور گمسان کی لڑائی ہو جائے گی یہ گزرگ حضرات آئے حسن ایک تقریر کی ایسی تقریر کی سبحان اللہ کہ تلواریں لوگوں نے نیچے رکھے اور گلے ملے ساری جنگ ختم ہو گئی یہ پہلے سے بتایا تھا اللہ کی نبی سمجھ اتنا پیار تھا ان کے ساتھ مجھے سارے واقعات نہیں بتانے ہیں مسجد نبی کے کونے میں کھجور پڑے ہوئے تھے صدقے کی خیرات اور صدقہ اور عشر کی یہ حضرت حسن رضی اللہ چلتے چلتے اور یہ کھجور اپنے منہ میں ڈال دی اللہ کے نبی سم دور سے دیکھا فرمایا کک کک کک اس کا مطلب ہے کہ اس کو نکالو اس کو نکالو ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ کیا نکالے گا کھجور منہ سے کیسے نکالے مٹھائی کا دانہ نہیں نکالے جلدی سے آپ آئے اور زبردستی اس کے منہ سے نکالا اور ابھی تو اس نے چبایا نہیں تھا مکمل تو واپس ڈال دیا ڈیر پر فرمایا صدقے یہ صدقے کے کھجور ہیں میرے آل پر حرام ہے میرے آل پر اتنا خیال رکھا راستے میں چل رہے تھے کھجور زمین سے اٹھائی رزق کی بہت قدر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا یہ صدقے کا کھجور ہے میں ضرور کھاتا لیکن ہو سکتا ہے صدقے اور رسول کا کھجور ہو اس سے نہیں کھایا اٹھا لیا دوسرے صدقہ کے کر لو معلوم یہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی کوئی حرام لکمہ نہ پہنچے اور خود حرام سے دور رہے جتنا مقدر ہے اتنا دے گا اللہ تعالیٰ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سفر سے آئے مسجد کے پاس پہنچے اپنا گھوڑا باہر رکھا باندھ باندھ کے وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا حضرت نے اس جوان سے فرمایا کہ بیٹے میں ذرا نماز پڑھ لوں دیکھتے رہنا کہیں یہ گھوڑا جو ہے وہ بھاگ نہ جائے حضرت ٹھیک ٹھیک ٹھیک حضرت نے نماز پڑھ لی اطمینان کے ساتھ غریب بھی تھے سخی بھی تھے تو جیب میں ہاتھ ڈالا دستے مبارک کہ اس جوان کو کچھ دینا چاہیے اس لیے کہ میری خاطر یہ انتظار کر رہا تھا گھوڑے کو دیکھ رہا تھا تو بارہ آنے نکلے کتنے تین چوئیاں بارہ آنے جیب سے نکلے ارادہ کیا کہ بارہ آنے میں اس کو دے دوں گا جب باہر نکلا دیکھا گھوڑا تو وہی ہے نہ وہ جوان وہاں ہے اور زین لے کر بھاگ گیا ہے گھوڑا بغیر زین کے ہے تو انا للہ و انا الہی راجعون پڑھ کے تو اب سیدھے بازار گیا وہاں زین والا تھا زین والے سے کہا ذرا زین دے دو گھوڑے کے لیے زین تو مختلف سائز کے ہوتے ہیں کیونکہ گھوڑے خود مختلف سائز کے ہوتے ہیں جیسے ہم جوتوں کی دکان پر جائیں گے تو وہ دیکھا جائے گا نا کہ پیر کیسا ہے سات نمبر کا ہے چھ نمبر کا ہے <laughs> اور حضرت دیکھتے رہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ والا زین یہ بھی برابر نہیں یہ بھی برابر نہیں تو اچانک دیکھا اوپر کو لٹکا ہوا اپنا زینا یہ دے دو یہ والا ہاں، لگا دیا آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ تو فٹ آئے گا اور میں کہ یہ زین آپ نے کہاں سے لایا ان نے کہا حضرت ایک جوان یہاں سے گزر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تنگ دست ہوں یہ زین ذرا آپ جو ہے وہ خرید لیں ہاں، تو سیکنڈ ہینڈ تھا وہ بہت اصرار کر رہا تھا کہ میں مجبور ہوں ہوں تو حضرت نے فرمایا یہ میرا ہے آپ کا کیسے کا واقعہ اس طرح ہوا اوف ہو چلو ٹھیک ہے حضرت نے زین لے لیا اور باندھ لیا اچھا کتنا دینا ہے نے کہا حضرت آپ سے آپ کیا نفع لے لوں جتنے میں خریدا اتنا آپ دے دیجیے کہ کتنا بارہ آنے میں خریدا کتنے میں ذرا اس واقعہ کو اپنے دل کے اوپر لکھ کے رکھ لینا تاکہ مٹ نہ جائے بارہ آنے میں کتنے میں بارہ آنے دے کے خریدا حضرت نے فرمایا کہ بارہ آنے اس کے کے مقدر میں تھے جوان کاش اگر یہ صبر کر لیتا یہ بارہ آنے حلال طریقے اس کے پاس پہنچ جاتے <clears throat> لیکن اس نے جلدی مچائی اور چوری کی مجرم ہوا اللہ کے نزدیک بھی میرا حق دبا لیا اس لیے جو ہے وہ بارہ آنے سے زیادہ ملا نہیں ملا تو اتنا جتنا مقدر میں تھا لیکن حرام راستہ اختیار کیا <clears throat> جب ہم ایمان والے ہیں ہمیں معلوم ہے جتنا ہمارے مقدر میں ہے اتنا ملے گا تو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے رشوت دینے کی کیا ضرورت ہے اور رشوت خطرناک چیز ہے ایک آخری واقعہ سن لیجیے حضرت مولانا فیض الحسن صاحب راجوری کے تھے دیوبند کے استاد تقریباً جوانی میں ان کا انتقال ہوا ایک صاحب نے ایک مرتبہ راجوری میں ان کی دعوت کی چائے کی دعوت حضرت تشریف لے گئے چائے سامنے ہے اچانک حضرت نے پوچھا کیونکہ بہت متقی بڑے متقی تھے عالم بھی تھے تو حضرت نے اسے پوچھا آپ رشوت تو نہیں لیتے اس نے کہا ہاں، حضرت یہ تو میں نے تنخواہ کے پیسوں سے چائے بنائی ہے یعنی مطلب تو ہے کہ لیتا تو ہوں لیکن مولانا کو میں چائے پلاؤں رشوت کے پیسوں استفر اللہ تنخواہ کے پیسوں سے چائے پلائی ہے حضرت نے فرمایا بات تو ایک جیسی ہے کیا بات تو ایک جگہ اٹھ کے چلے گئی چائے نہیں پی سوال بات تو ایک جیسی کیسے ہو گئی حرام کے پیسوں سے پلائے گا تو تو حرام ہو جائے گی اور تنخواہ کے پیسوں سے تو حلال ہو جائے گی فقہ کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے <clears throat> جو آدمی رشوت لیتا ہے رشوت بھی حرام جب تنخواہ لے گا تنخواہ بھی حرام یہ دیکھ لینا فقہ کی کتابوں میں کیوں کہتے ہیں کہ تنخواہ تو اجرت تھی اس نے اتنا کام کیا اس کو اجرت تو وہ لوگوں سے لے چکا ہے اب رشوت رشوت تو پہلے سے حرام تھی چلو ٹھیک ہے تنخواہ حرام ہے تو رشوت حلال کر دو کہتے ہیں رشوت تو ان لوگوں سے لی جن کے ذمہ دینا تھا ہی نہیں تو گورنمنٹ تو اس لیے دیتا ہے نا اب رشوت تنخواہ حرام ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا ہاں، حج کرے گا وہ بھی قبول نہیں قربانی کرے گا وہ بھی قبول نہیں اور صدقہ دے گا وہ بھی قبول نہیں مسجد میں چندہ دے گا وہ بھی قبول نہیں اور جو بھی کام کرے گا کوئی قبول نہیں چلو ٹھیک ہے نماز تو قبول ہو جائے گی آپ نے فرمایا رسول اللہ سے فرمایا اور میں حرام ملبس و حرام اور مشرب و حرام فرمتا استجاب فرمایا جس آدمی کے کپڑے حرام کے ہوں کھانا پینا حرام کا ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جب دعا ہی قبول نہیں ہو جائے گی تو نماز کے لیے قبول ہو جائے گی اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں اپنے آخرت کو برباد نہ کریں اور خاص طور سے جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اس کے لیے ہم کہیں گے بھائی ظلم مٹنا چاہے جو غریب ہوں بیچارے ہم مظلوم ہوں ان کی مدد کریں انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی ہماری دنیا بھی بنے گی اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر دعوان الحمد رب العالمین جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں ہمیں وہ سنتیں ہوں